غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے اسے جادو کہتے ہیں اس کی مثال میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے اٹھانے کا طریقہ معروف ہے محسوس ہے میں نے اپنے ہاتھ اسے اٹھایا ہوا ہے اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے اسے جادو کہتے ہیں دوسری مثال کوئی شخص اس شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈور کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے سبب کیا ہے درد کے جانے کا گولی کا کھانا معروف ہے یا نہیں معروف کوئی چھپا ہوا سبب ہے نہیں لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے معروف اور محسوس چیز ہے معروف چیز ہے اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے اس کے دلیل کوئی جانتا ہے نبی اکرم علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی شخص کو جس میں کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دائیں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور کون سی دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرت ہی من شر مین میں اجیب سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے یا کوئی تعویذ لکھے جس میں نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے کسی اور طریقے سے اشارے کے ذریعے سے یا غیر محسوس طریقے سے غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر کے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے یہ عام مفہوم ہے جادو کا خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی جھاڑ کو گرہ ڈالنے کے ساتھ جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے عقل دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار مختلف بیماروں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پوک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے بدن پر بھی ہوتا ہے اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتا ہے یہ جادو کی تعریف ہے اور اس کی مثال میاں اور بیوی میں جھگڑا اس کی دو قسم ہے ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے یہ سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے دوسری قسم بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ جادو کی تاریخ علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا نوح علیہ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا کہ تم جادوگر ہو ساحر کہا نوح علیہ والسلام کو جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا اور جتنی بھی انبیاء رسول علیہ السلام گزرے ہیں نو علیہ السلام کے بعد سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وہی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے شرک سے منع کرتا ہے بدکاریوں سے روکتا ہے تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا بیوی خاون سے جدا ہوئی اور بھائی بھائی سے جدا ہوا تو ان نافرمانوں نے یہ کہا نوید بلّہ کے جو رسول ہے یہ جادوگر ہے جادوگر کیوں ہے کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا الگ الگ کر دیا تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے اور بابلین کے جو جادو تھے جادوگر تھے بابل کے علاقے کے بہت مشہور ہوئے عراق میں اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو سابیہ کہا جاتا تھا سابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے مشرق تھے اور کافر تھے اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے جو آج بھی بہت معروف ہے زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں بعض میگزین میں بھی آتے ہیں یاد رکھیے آگے بیان ہو گئے پڑھنا جائز نہیں ہے تفصیل آگے بیان کریں گے ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرائن جائز نہیں ہے یاد رکھیں بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ اور موسا علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں اتنا پھیر چکا تھا لوگوں کے رگوں میں جادو اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل پھیل گیا تھا اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے جب اس نے چالیس جادوگروں کو پالا ہے پوسا ہے اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے تو میں پہلے سے اس کو اسے پہلے سے سدباب کر دوں اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے یاد رکھے پوری تاریخ میں جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر تو پھر فرعون کے بعد کسی کمبول پر سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر بہرحال تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی جادو پھیلا ہوا تھا رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیتے تھے سام بن جاتے تھے لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سام ہے ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے وہ متحرک نظر آتی تھی تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معرجہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اب انبیاء علیہ وسلم جتنے مریض ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا اسی جد سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا طب اور ڈاکٹری مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے کون سا مریض عطا فرمائے کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا طبیب عاجز ہو چکے تھے اس علیہ صلاح السلام ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے بیماری فوراً ظاہر ہو جاتی تھی معجزہ ہے آیا تھا مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی اس احساس ہم سچے ہیں تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی ایزاد آ فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے اس احساس زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو جی- چیز سے گزر گئی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم گنگے بہرے ہو تم اور اسی پر فخر کرتے اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ تھا فرمائے بہت سارے معجزات تھے جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے قرآن قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ دس آیتیں چلو ایک آیت بنا کے دے دو ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا بہرحال تو جادو کے مطابق بات کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلط والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا اور ید بیوا اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا اب اس میں دیکھا جائے اب ایک لاٹھی ہے لکڑی ہے اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے کس سبب سے سانپ بنی سبب تو خفیہ ہے معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی صاحب بن سکتی ہے سبب غیر معروف ہے اور یہ ہاتھ ہے آسے اڑا کے نکالنا جو ہے سبب غیر معروف ہے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ طرف سے یہ معجزہ ہے معجزہ تھا تو یہ جادو نہیں ہے یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے یاد رکھیں تو جب موسیٰ صلی اللہ کا چیلنج ہوا فرعون کا تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے یہ کون سا بڑا کام کیا ہے میں نے چالیس جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں تو ہو جائے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے وہ وہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ تو مجھ سے صاحب السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جب جہاں پر بہت زیادہ زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو کیونکہ ان کی دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کر کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے وہ یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں روح کا دعویٰ کہتا ہے اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے سلطنت کا قیام اپنے سلطنت کا قیام کر رہا ہے تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے وقت کون سا تھا جگہ تو وہ میلہ تھا میدان تھا وقت اب وہ اور وہ کا چاش کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چپتا ہے آنکھوں کو اور بات چیز واضح نظر نہیں آتی اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ کا چاش کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چپتی بھی نہیں ہے تو وہ کا وقت مقرر کیا لوگ جمع ہوئے جادوگر جمع ہوئے ایک طرف چالیس جادوگر ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی اور دوسری طرف موسا علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ السلاۃ والسلام اور ہاتھ میں لاٹھی جادوگر نے فرعون جاد اس دن سے پہلے یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں قریب ترین ہو جائیں اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ ان کو کیا چاہیے تھا تو موسا علیہ السلط وسلام نے دیکھیں اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے سبحان اللہ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظر ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جائے تو اس وقت میں بھی تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے یہ نہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی کل فیکون ہے کہ نہیں تو نصیحت پہلے ہے تم صاحب السلام نے ان کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے زیادہ دیر نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں تو انہوں نے کہا اے موسا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں اب مقابلہ شروع ہو گیا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم چالیس نہیں اسی بنائیں گے تو علیہ السلام نے فرمایا ہے القمان تم القن جو تم نے پھینکنا پھینکو دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی السلام اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی میدان پورا یعنی چالیس لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے تو اسی سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فو جیسا کہ نفسی خیفہ تو وہ سارے سات السلام کو تھوڑا سا ڈر لگا تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے لگوں بلّہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں اللہ تعالیٰ سے براہ گفتگو کرتے ہیں ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو بلکہ ڈر یہ تھا یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے میں بھی تو صاف بنوں گا لکڑی کو تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو صاف بن جائے گی تو دونوں میں فرق کیا ہوگا میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں جہل کہاں سمجھتے ہیں جہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی کیا فرق ہے دونوں میں فوج سے نفسی حقیقت اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب پھینک دو اسے کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے پھینکو اسے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں اگر انبیاء علم جب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمائے قرآن مجید میں جیسے نفس ہی تو نفس کا تھوڑا ڈر حقیقت جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے تو کبھی پریشان ہوتے ہرگز نہیں تو نبی کبھی بھی علم مطلق نہیں جانتا علم مجھے مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے اگرچہ یہ بھی شرک ہے لیکن جو مطلق سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا یاد رکھیں کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے صحیح حدیث حادیث میں بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صاحب نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب بھی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ ازدہ بن گئی اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا اب جادوگر پریشان ہو گئے کیا ہو رہا ہے جادوگر کا جو جادو جو تھا وہ آگ کا دھوکہ تھا وہ حقیقت یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی جادوگر یہ جانتے تھے لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسا علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے وہ حقیقت سانپ بن گئی ہے آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو بھی چیز کھاتے انڈا کھاتے ہوئے کسی کھاتے ہوئے اس کو نگل دیتا ہے تو اسی سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے سجدے میں گر گئے اور کہا آمن نبی رب ہارون و موسا ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسا علیہ السلام والسلام اور ہر علیہ السلام دونوں سچے نبی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اب پھر اور کیا کرے دیکھیں عجز کی انتہا کمزوری کی انتہا اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا کچھ کر سکتا ہے تو کیا تہمت لگائی لگائے میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بگڑتی ہے تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے مان اللہ تعالیٰ پر لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی سزا کیا ہے ابھی توبہ کر لو لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے اور تہمت لگاؤ اس مسائل علیہ والسلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا میں یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا پھر بائیں پاؤں کاٹنا پھر بائیں ہاتھ کاٹنا پھر دائیں پاؤں کاٹنا اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں پھر زندہ اگر زندگی بات ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتا اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا تو نے کہا اے اے فرعون جو تم نے کرنا جا کے کرو ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسے اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے تمہارے بوٹے نوچ لیں گے کوئی پرواہ نہیں ایک تقاضی انما تقضی هذه ہے الدنيا جو تم نے کرنا کرو اسے دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل خالیت ہم بھی جا رہے ہیں خالیت تم بھی جاؤ گے لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا ہم ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی بڑی آیت اور معجہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا یعنی میسج تھا پھر آؤں کہ ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو بہرحال پھر آؤں نے سزا سنا دی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورج پہ چڑھا دیے گئے وہاں پر مر گئے علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے کفر کی انتہا ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور دونوں میں فرق ہے تو کفر کی انتہا صبح کے وقت کافر تھے جہنم کے حقدار تھے شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سر ان کی جان نکلی وہاں جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے واپسی نہیں ہے <coughs> پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں جادو کیسے کیا جاتا ہے کالا جادو کیا ہوتا ہے اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے یہ بیا پیوں کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے اسپیشلسٹ ہے یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے متخصصین ہو گئے تخصص ہو گئے سب کے جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے آپریشن کا ڈاکٹر اس طریقے سے مختلف ہے اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گی اور اس کی تدریس بھی ہوتی تھی درس و تدریس بھی ہوتا تھا علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہے کسی چیز کی جادو کی بھی اکیڈمی تھی اس طریقے سے لوگ تعلیم دیتے جادو کی تو جب سلمان علیہ سات والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے کس کسی کی ضرورت ہے کہ سہی علیہ سلاۃ وسلام گھر سے چوری تو ہو سکتے ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے کوئی جن کوئی درند کوئی پرند کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے درندوں کو اور پرندوں کو جنوں کو شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سہ علیہ السلط والسلام کی اور یہ دعا علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابے تھی جن بھی تابے تھے پرند بھی تابے تھے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی معجزہ تھا کہ درندوں سے پرندوں سے بات کرتے تھے چیوٹوں سے بات کرتے تھے سلمان علیہ السلاۃ وسلم یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے تو یہودی نے کیا کہا یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے نبود بلّہ اس لیے جب قرآن مجید میں السلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے آپ تو یہ فرماتے قرآن اللہ تعالیٰ کی واحد ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلمان علیہ سات وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ تو جادوگر تھے جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے ہم نہیں مانتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو جب سلمان علیہ سات والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے بدکار سب ڈرتے تھے تو جب ان کی وفات ہوئی سنا علیہ صلاح السلام کی تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلمان علیہ صلاح السلام کے پاس یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا جنوں پر قبضہ تھا شیطانوں پر قبضہ تھا جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور یہ سب بادشاہ بن بننا چاہتا ہے اور اس میں علیہ کے جادوگر تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملے گی سبحان اللہ جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری تو یہودی نے کہا کہ سلمان جادوگر ہے نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالا کہ نبی نہیں ہے یہ جادوگر ہے کیا تم اس کے بعد مان لو گے یہ امتحان ہے اتنی طاقت اور دیکھنے کے باوجود بھی یہودوں کے قدم پھسل گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے اس لیے وہ چھپا کے گئے چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے جو وقت طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں یہودی بھی جادو کرتے ہیں عیسائی بھی جادو کرتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں کافر تو ویسے کافر ہے اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے وہ کیا مان ہے اللہ تعالیٰ کو وہ تو ویسے بے ایمان ہے لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے شرک کفر اور بدعات اور خرفات کے راستے کو یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کہ تاریخی یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا اس طریقے سے جادو کی قسمیں لیکن دس بارہ کے قریب ہیں وقت کتنا ہے ہمارے پاس ابھی وقت ہے جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھا کیونکہ اس میں میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمٹمس یعنی جو علامات ہیں بعض علامات بھی میں بیان کروں گا تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہیں یہ تو ہمارے اندر بھی ہے ہم پر کسی نے جادو کیا ہے اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے نمبر ایک مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کے ساری نارمل ہے اور سارے کے سارے درست اور صحیح ہیں کسی میں کوئی خلل نہیں ہے تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے نمبر دو جو نشانے میں بیان کروں گا جادو کے لیے ضرور نہیں کہ ساری کے ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائے جائیں جس پر جادو کا اثر ہے بعض ہو سکتی بعض نہیں ہو سکتی نمبر تین بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا کر دیا ہے یاد رکھیں جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں اور بغیر سبب کے بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے صرف جادو ہے یا نہیں وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں کوئی گھر میں جھگڑا ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بچہ بیمار ہے تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے یاد رکھیں یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے اچھی بات ہے اگرچہ عام بیماری بھی ہو بخار ہے سر درد ہے گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے یا پیٹ میں درد ہے کوئی اور بیماری ہے اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے کہ قرآن مجید شفا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں تو جادو کی قسمیں نمبر ایک اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں ادو کی جاتی ہیں نمبر ایک سحر حقیقی حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے یعنی دھوکہ نہیں ہوتا اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں يعلمون الناس السحر السحر بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے دو فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا امتحان تھا لوگوں کے لیے جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے لوگ پروانہ کا جادو سیکھتے سحر البابلین جو ہے اس کہتے سحر البابلین بابل کے علاقے کے جادوگر تھے بہت معروف اور بہت یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا وہ کرتے تھے جسے جسے کالا جادو کہتے ہیں جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی جو موت سے بھی بڑی تھی جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے بس بچوں پر بھی وقتی طور پر بعض بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مرد تو ہر انسان نے جانا ہے پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے بدلے پہ اتر آتے ہیں بچوں پر برا اثر ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے برائی کا اثر جادو بھی پھیلتے بدکاریاں پھیلتی نافرمانیاں پھیلتی ہیں تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن اس کا ذکر کیا ہے تو جس جس جادو کے ذریعے میاں بیوی جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت ہے یہ کوئی خیال تھوڑی ہے یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے یعنی نہ تو کوئی چکر خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی یا جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی طلاق واقع ہو گئی دوسری قسم ہے سحر تخیلی جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا جیسا کہ فرعون کے جادو گرو کا قصہ میں نے بیان کیا یہ حقیقت نہیں تھا یعنی رسیاں رسیاں ہی تھیں دیکھنے والے کو صاف نظر آ رہی تھی بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسا علیہ السلام پر بھی ہوا یاد رکھے جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے بعض لوگ کہتے نہیں اچھے لوگوں نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا نبی علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا یہودی عورت نے جادو کیا تھا اور موس علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ فرمان سورہ پہا میں یوخائی من سحر ما انها تسع کیونکہ جادو کی وجہ سے تسع کہ یہ رسی اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں چل رہی ہیں اور جو سحر حقیقی ہے اس کے آگے دو قسمیں یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا میں اس کی دو قسمیں ایک ہے سحر الصرف صرف دوسرا ہے حق ایک ہے تفریقہ کا جادو صرف یعنی تفریقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں می اور بیوی کے بیچ میں تفریقہ پیدا کرنا اور دوسرا ہے اکثروں کو اس سے غافل ہے تفریح کے جادو کو سب لوگ جانتے ہیں دوسرا محبت کا جادو ہے افس یعنی محبت پیدا کرنا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے یاد رکھیں بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا رشتہ وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا تو تقدیر اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بس بسر کر رہی ہے تقدیر کے ایمان پر جس کی تقدیر جس جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا یاد رکھے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے اب بیٹے کا رشتہ اس نے نہیں دیا اور انکار کر دیا تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا لیکن نہیں بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے نہیں اس نے کیسے انکار کیا لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے دوسرا راستہ نہیں ہے یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا یہ باطل ہے جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں ملاپ کر رہے ہیں یہ جائز ہے <laughs> جیسا کہ دو لوگوں میں دو محبت کرنے والوں میں تفریقہ کرنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ایک شخص اپنے ایک لڑکی فلان لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے اس کو پسند نہیں تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے کون سا اچھا عمل ہے یہ مجبور مجبور کرنا ہے کہ نہیں زبردستی ہے کہ نہیں اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے تو جادو کا ظلم الگ زبردستی کا ظلم الگ اور ظلم کا ظلم الگ یہ سارے مختلف ظلمات الباغوں و اندھیریاں اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں یہ سب تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے جائز نہیں تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوست ٹوٹ جائے ختم ہو جائے بعض جادو کر کے داروں کے بھی رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے یہ بڑا نافرمان بن جائے تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف یا باپ بیٹے میں نہیں ہے اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفریقیں پیدا کرے کوئی بھی صورت ہو چاہے اسے کہتے ہیں سحر تفریق نفرت کا جادو اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کر کرنا مقصود ہو اسے کہتے ہیں سحر المحبت سحر الصرف اس کی ایک صورت جو اکثروں کو چھپی ہوئی ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے یاد بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی اور خاص طور پہ عورتیں والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس تو کہتی بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے تو وہ جو ایسا کوئی عمل دے ایسا کوئی راستہ دکھائے جس سے محبت پیدا ہو جائے میرا بھائی ظلم ہے وہ نہیں زندگی بسر آپ کے بیٹے کو پسند نہیں ہے طلاق دینا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے اس کو نصیحت کرنا جائز ہے پیار سے سمجھانا جائز ہے شرح طریقے موجود ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا اگر عورت کی غلطی طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے اس کو پسند ہی نہیں ہے پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں شرائل یاد رکھیں یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گراہ میں برابر ہیں اب آتے ہیں تفصیل کی طرف سحر و تفریق جدائی کا جادو اس کی چند علامتیں ہیں نمبر ایک اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا خوش تھا گھر میں ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے لیکن اچانک ابھی آیا ہے گھر میں داخل ہوا ہے یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی اس کے چہرے کی رنگت اس کا موڈ اس کے بات کرنے کا انداز اس کے اخلاق اس کا ادب سب کچھ سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اچانک تبدیلی ہونا نمبر دو کثرت سے شک کرنا ہر بات پہ شک ہر بات پہ شک فون اٹھایا شک کیا پہلے ایسا نہیں تھا بیوی نے فون اٹھایا کس نے فون کیا کیوں کیا پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا جسے بات کرتی تھی جب بھی ہوتی جس وقت بات کرتے کبھی اس نے پوچھا کیونکہ شک کرتے نہیں تھا تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا نمبر تین عذر کو نہ ماننا اگر وہ کوئی عذر پیش کرے بھائی دیکھے ایسا ہوا ہے آپ غلط فہمی ہوئی ہے اس کو سننا ہی نہیں پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا نمبر چار چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا اچھا پہلے ایسا نہیں تھا یہی شخص تھا بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے اسی پہ ختم ہوتا ہے نمبر پانچ اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے اگرچہ وہ بیچاری بند سور کے خوبصورتی کے محکمہ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو تو اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو اس کو اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے طبیعت بگڑ جاتی ہے نمبر چھ جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے اسے برا لگتا ہے کھانا اچھا پکایا غلط پکایا ہے نمک اس میں زیادہ ہے دوسرے دن نمک ٹھیک ہے مرچی زیادہ ہے تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں اس میں گھی زیادہ ہے چوتھے دن سب ٹھیک ہے یہ کیوں پکا جو پسند ہے وہ پتا ہے بیگن پسند ہے کیوں پکایا پہلے کھاتا تھا اب اس اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا تو کسی نہ کسی بات پر کوئی جھگڑے کا ایک وجہ کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے صفائی کی تو اچھی نہیں کی پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی کتنی گندگی ہے اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے دیکھیے یہاں پہ ڈسٹ ہے ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے ساتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگے اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں اب ہر مثال بیان تو وقت ضائع ہو جائے گا آپ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے ساتواں نمبر سات جو علامت ہے جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بار بار ایسا ہوتا اس کا دل تنگ ہو جائے بیٹھ نہیں سکتا وہ اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں یا بازو ہوتے جھگڑا ہوا ہے جھگڑے ہوتے ہیں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یہ تب بھی ہوتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا اچانک ہے تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی بگڑ گئی نمبر آٹھ وہ یہ سب سے اہم باتیں میں یہاں سے آپ کو یاد رہے نماز سے نفرت اچانک نماز سے نماز اچھی طرح پڑھتا تھا باجماعت پڑھتا نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی پانچ وقت پڑھتا تھا چار وقت پڑھنا شروع کر دی گھر میں پڑھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی والدین کے فرم بردار وہاں پر بھی نہ فرمانی شروع ہو گئی یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ نمبر دو محبت کا جادو کسی محبت پیدا ہو جائے محبت کے جادو کو اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے بھائی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے دیکھیے محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں نصیحت ہے پیار ہے قرآن مجید کی آیتیں سنائیں آپ کو حدیث سنائیں وہ چند قصے بیان کریں یہ الگ بات ہے لیکن جادو کے ذریعے سے ان میں محبت پیدا کرنا ہی شرائط جائز حرام ہے اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رقا و تمام وہ کہ جھاڑ پونک طویز لٹکانا اور تیولا شرک ہے تیولا کیا ہے تیولا یہ وہ جادو وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ محبت پیدا کیا جاتا ہے اسے تیولا کہتے ہیں عربی میں سمجھ آئی کہی والا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے یہ شرک ہے یہ احمد <clears throat> اسے روایت کیا ہے علامہ اللہ نے صحیح فرمایا اس حدیث کو عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی آئے الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن آیتیں کو آئے حیض کے خون سے لکھنا باللہ پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے کھانے میں عام طور پہ جب اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر کھانے کے ذریعے گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے اس کی علامات کیا ہیں نمبر ایک اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا نمبر دو حد سے زیادہ محبت اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا جہاں پر بیوی بیٹھے وہاں پہ بیٹھے جڑ کے بھائی جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے جو کمرے سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے مصیبت میں پڑ گیا ہے اس کے بس میں اس کو اپنے ہاتھ ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے اس کو واپس آ جاتا ہے وہ نہیں کر سکتا اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھ نہیں دیتا بس یہاں پر بیٹھی رہو یہ انتہا درجہ ہے نمبر تین صبر کا ختم ہو جانا اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی نمبر چار وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا اسے نفرت کر دینا اسے دور اختیار کرنا یاد رکھیے جو بات ہو رہی ہے یہ یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے والدین سے محبت مقصود ہے رشتے داروں سے محبت مقصود ہے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب لیکن ہم ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا اس کی یہ علامتیں ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی علامتیں ہو سکتی ہیں اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں <laughs> ابھی اپر اسٹوری کام کرنا چھوڑ دے گیا آہستہ آہستہ تھوڑا وقت باقی ہے تھوڑا وقت ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا میں تیسرے نمبر پہ ہے سحر جنون پاگل پن کا جادو وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے کھانے پینے کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے اس کا جو علامات نمبر ایک کثرت سے بھول جانا سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ابھی اس نے ابھی وہ کہاں سے آیا ہے ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا شروع ذہنی کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلے کسی اور بات پہ چلا جائے گا اور پھر وہ بات ختم نہیں ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا شروع ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے اس کے ساتھ نمبر شدید سر کا درد اچانک سر کا درد ہونا سر میں درد ہونا بھاری پن محسوس کرنا اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے اس لیے میں نے شروع سے تنبیہ کر دی ہے بات اچھی طرح سمجھنا ہے جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لے کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں <clears throat> شکل صورت سے بالکل بھیانک اچانک اس کی حلے بگڑ گیا کپڑے خراب اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے اس سے بو آتی ہے یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگی داڑے کو بھی سوار کے جاتا تھا کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا خاص خیال رکھتا ابھی اچانک سے کیا ہو گیا اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے گندی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے کپڑوں کی نجاست لگی ہے گندگی لگی اس کو پرواہ نہیں ہوتا کپڑے اتارتا نہیں ہے ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا بے سکونی عجیب سی بے سکونی ہے نمبر چار سحر الخمول کمزوری سستی اور کاہلی کا جادو بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ تو انسان نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر ایسا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے کاہلی اور سستی اچانک تندرست تھا کوئی بیماری نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے اب وہ نہیں کرنا چاہتا کل تک فٹ بال کھیلتا تھا آج وہ سے نفرت کرنا شروع کر دیا میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے سستی ہے پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ عمل چھوڑ دیتا ہے دوسری نشان یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے لوگوں میں بیٹھنا نہیں اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا لوگوں میں بیٹھتا تھا بات کرتا تھا اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے اس میں بھی سر سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی غیر طبعی بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی یاد رکھیں میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو بیماری بھی نہیں ہے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے کوئی تکلیف بھی نہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے اس کو کیا ہو گیا اچانک دیکھ رہا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے پانچویں قسم کا جادو ہے سحر مرض مرض کا جادو کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کے جو علامات نمبر ایک اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک یاد رکھ میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں سب سے میڈیکل چیک جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو کچھ بھی نہیں ہے اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد انسان برداشت نہ کر سکے اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں مرغی دوسری دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے یا درد ہے تو مرغی ہوتی مرگی مرغی دوڑے پڑتے ہیں انسان بیہوش ہو جاتا ہے یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے بالکل عاجز حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے پیرالسس ہو جاتا ہے پیرالسس کہتے ہیں کمزوری کو کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارا ہو گیا اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے تو اس کو شلل کہتے ہیں یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے بیماری بھی تو ہوتا ہے فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کیسے پتہ چلے گا میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا ٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ایسے مریض دیکھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے کہ سے وہ تندرست ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں اس کا تعلق کسی اور چیز سے کیونکہ شیطان جو ہے کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے یاد رکھے تو شروع میں مریض کی مرد تھوڑی سی بڑھتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے سر میں درد بڑھ جاتا ہے اس کا بازو ہے یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے اور مشکل کیا ہے کہ جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اصیب ہے یا بدرزر یا کوئی اور چیز ہے یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے چھٹے نمبر پہ ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی نماز سے دوری یہ سب یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے یہ کہ نماز سے نفرت کرنا قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا اور اچھا، اچھے اعمال سے نفرت کرنا چھٹے نمبر پہ سحر التخیل میرا خیال وقت ہے باقی کوئی کتنی ہے اتنا کافی اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صالح کی توفیق توفیق عطا فرمائے قرآن سنت پر چلنے کی اور صلی صالحین ہی گروہ پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو بدعات بدایت رفات اور جادو سے نجات عطا فرمائے سبحان رب العزت وسلام علیہ الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما un round. Ya. ¿Isco? آپ نے سنا ہے وہ خود سنا ہے برہن بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے بھائی یہ کہہ رہے کہ جوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن مجید میں اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ کہ ہم قرآنی ہیں اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر نے نہیں کیا کفر کیے جادوگروں نے شیطانوں نے کیوں کیوں کفر کیا ہے وجہ یو المون السحر لوگوں کو جادو کو تعلیم دیتے تھے تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا قول نہیں ہے وہ یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے سبحان اللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے لیکن یہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بکرین حدیث حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں تو بھائی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے چاہے اللہ تعالیٰ کا فرما قرآن مجید میں ہو اس کو بھی مور توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے اس میں تحریف اور طویل پیش کر کے اب اس واضح آیت میں جو وہ تفصیل بیان کرنا چاہے جو وہ تحریف کرنا چاہے ان کی مرضی ہے لیکن الفاظ واضح ہیں وما کفر سلیمان کفر الناس شفروں واضح الفاظ ہیں یہ بات بالکل درست نہیں اور غلط بات ہے کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك